تسبیح و استغفار کی قوت تفسیر ابن کثیر میں ہے جب قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو آپ سمندر میں کود گئے اللہ تعالیٰ نے بحر اخذر سے جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے ایک بڑی مچھلی بھیجی دو سو جو سمندروں کو چیرتی ہوئی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس وقت نگل لیا جب آپ نے کشتی سے چلانگ لگائی اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ نہ تو ان کے گوشت کو کھائے اور نہ جسم کی ہڈی کو نقصان پہنچائے کیونکہ یونس علیہ السلام تمہارا رزق نہیں ہے بلکہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے مچھلی جب حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی تہ میں پہنچی تو آپ نے وہاں اس کی قرار گاہ میں کنکریوں کی تسبیح سنی تو آپ نے بھی تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عوف الاعرابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یونا علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ کو گمان ہوا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے پھر آپ نے اپنے پاؤں کو حرکت دی جب پاؤں نے حرکت کی تو آپ نے اس جگہ سجدہ کیا اور عرض کیا اے میرے رب میں نے آپ کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے جہاں لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمانے کا ارادہ کیا تو اس مچھلی کو حکم فرمایا کہ ان کو اپنے پیٹ میں لے لو نہ تو ان کے گوشت کو خراش آئے اور نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹے جب مچھلی ان کو لے کر سمندر کی تہ میں پہنچی تو یونس علیہ السلام نے کچھ ہلکی آواز سنی آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے تب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کی فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم کسی اجنبی جگہ سے ایک کمزور سی آواز سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا بندہ یونس ہے اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر سمندر میں قید کر دیا فرشتوں نے عرض کیا وہی بندہ جس کے نیک اعمال ہر دن اور رات آپ تک پہنچتے تھے ارشاد فرمایا ہاں تب فرشتوں نے ان کی سفارش کی تو اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو ساحل پر چھوڑ دیں نمبر ایک انبیاء علیہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں نافرمانی سے مراد خلاف افضل کو اپنی رائے سے اختیار کرنا نمبر دو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس تسبیح اور استغفار کی قوت قوت پرواز اور طاقت دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ سے آج تک جا پہنچی اور فرشتوں نے سنی اور فرشتوں نے شفاعت کی